السلام علیکم today we will discuss more on J D B C it is our third lecture on Java database connectivity and I hope that you you must must be be doing of programming and getting good for that database سے کنیکٹ کر کے پروگرام چلائے بھی ہوں گے اور ڈیٹا ریٹریو بھی کر رہے ہوں گے جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ لوگ اس کو اپ ڈیٹ وغیرہ اور ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس بھی پرفارم کرے ہوں گے overall lecture number sixteen تک ہم پہنچ چکے ہیں جاوا کی کافی بیسکس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی ڈسکس کر لیے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کو تھوڑا سا ہم اور ٹائم دیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ مزید جاوا کے فیچرس ڈسکس کرتے ہوئے ویب ڈیزائن کی طرف چلیں گے آئیے آج جے ڈی بی سی کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہماری رہتی ہیں اور کون سی انٹرسٹنگ ویریشنس ہیں جے ڈی بی سی کے اندر انٹرسٹنگ اے پی آئی کالس ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں کافی چیزیں جے ڈی بی سی میں ہم نے سیکھ لی ہیں ایک نارمل کورس کے اندر ہم اتنی چیزیں بتاتے ہیں but since I guess you must be brilliant students تو آپ کے لیے ہم کچھ زیادہ چیزیں مور ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں ویسے بھی ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کیونکہ بیک اینڈ پہ ہماری ڈیٹا بیس ہونی ہی ہے اس سے کافی زیادہ انٹریکشن ہوگی اس لیے جو تھوڑی ڈیٹیل ہم زیادہ بتائیں گے that would be very helpful for you so let's start with the J D B C lecture lecture number three on J D B C اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریزلٹ سیٹس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ریزلٹ سیٹس ہم ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ڈیٹا ریٹریو ہو کے ریزلٹ سیٹ میں آ جاتا ہے ریزلٹ سیٹ کے اوپر آئٹریٹ کرتے ہیں ون بائی ون اس میں سے ڈیٹا نکالتے ہیں اور اس ڈیٹا کو پروسیس کر لیتے ہیں پریکٹیکل اپلیکیشنس میں جب آپ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں آئیں گے تھوڑا سا اپلیکیشن بنائیں گے تو ایک بہت ہی کامن یوز کیس ہے جس میں جو سرچ کا یوز کیس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کو سرچ کی جرنلی فیسلٹی دیتی ہے فار ایگزامپل آپ نے اپنی اسٹوڈنٹس کی اپلیکیشن ہی بنائی ہوئی ہے ورچوئل یونیورسٹی کی جیسے اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم مے بی ایک یوز کیس یہ ہو کہ فرنٹ اینڈ کے اوپر کسی پیج کے اوپر ویب اپلیکیشن کے اوپر ہم دیں کہ جی اس بیچ کے سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہمیں چاہیے تو یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کس بیچ کے سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا چاہیے یہ ہمارا سرچ کرائٹیریا ہے تو آپ یوزر سے سرچ کرائٹیریا دو تین چار اینی نمبر آف پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں وہ لیں گے وہ لے کے اس کو پاس کریں گے بیک اینڈ پہ کسی کلاس کے جو کہ اس پیرامیٹرس کو اٹھا کے آپ کی پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے اندر پلگ ان کرے گی پریپیئر اسٹیٹمنٹ جا کے ڈیٹا بیس پہ ایگزیکیوٹ ہوگی ریزلٹ میں ہمیں ملے گا ایک عدد ریزلٹ سیٹ اور اس ریزلٹ سیٹ کو آپ پروسیس کر کے ڈیٹا اس کا یوزر کو دکھا دیں گے تو ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ چیزیں کریں گے ایونچولی آپ کو بینیفٹ دیں گی آپ کی پریکٹیکل اپلیکیشنس کے اندر ریزلٹ سیٹ کے بارے میں جو ہم نے باتیں کی اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے چلتے ہیں کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر میں نے کہا تھا کہ ٹیبل کی طرح کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے آپ کے ٹیبل کی طرح ہی اس میں روز اور کالمز ہوتے ہیں آپ وائل لوپ کے اندر اس پہ آئیٹریٹ کرتے ہیں اور وائل لوپ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک میتھڈ ہوتا ہے نیکسٹ کا میتھڈ ریزلٹ سیٹ کے ساتھ جیسے ہم نیکسٹ کال کرتے ہیں یہ ٹرو یا فالس ریٹرن کرتا ہے بیسڈ اپون کہ کیا فردر روز اس میں ہیں یا نہیں اگر ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریزلٹ سیٹ میں بھی اور روز ہیں اور ہمارا کرسر بھی ایک اسٹیپ آگے چلا جاتا ہے اور ہم اسی طرح ایک ایک اسٹیپ کر کے فارورڈ موو کرتے رہتے ہیں اور ڈیٹا اپنا ریٹریو کرتے رہتے ہیں جب ہم کسی رو سے ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں کسی پرٹیکولر کالم سے ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا گیٹ ریزلٹ سیٹ کا کوئی گیٹر میتھڈ یوز کرتے ہیں وہ گیٹ اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے گیٹ انٹیجر بھی ہو سکتا ہے یہ اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ ہم کس فارمیٹ میں ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہتے ہیں کیا ہم اسے ایز این انٹیجر ریٹریو کرنا چاہتے ہیں کیا ہم اسے ایز اے اسٹرنگ ریٹریو کرنا چاہتے ہیں یا ہم اسے ایز اے ڈبل ریٹریو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس طرح سے بھی ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہیں گے آپ get string get and get double کریں گے اور ساتھ کالم کا نام یا کالم کا نمبر بتائیں گے تو آپ کو اس کالم کا ڈیٹا اس پرٹیکولر فارمیٹ میں مل جائے گا اب اگر کالم کے اندر ایک اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایز این انٹیجر گیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آبویسلی ایک لاجیکل uh, پرابلم uh, ہے اور آپ کو ایک ایکسیپشن تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس ٹائپ کا ڈیٹا پڑا ہو یا تو آپ اسی ٹائپ میں گیٹ کریں یا آپ اسٹرنگ میں گیٹ کر سکتے ہیں انٹیجر فلوٹ اور ڈبل ٹائپ کے ڈیٹا کو تو ریزلٹ سیٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں getter method R S dot next ہے جیسے یہ ہمیں روز کے ساتھ آگے لے کے جاتا ہے ریزلٹ سیٹ کو کلوز کیا جا سکتا ہے جب آپ ریزلٹ سیٹ کے ساتھ کام کرنا ختم کر دیں تو اس ریزلٹ سیٹ کو کلوز کیا جا سکتا ہے اس کا ایک کلوز میتھڈ ہوتا ہے اسی طرح ریزلٹ سیٹ کے بہت سارے گیٹرز میتھڈ بھی ہوتے ہیں گیٹ اسٹرنگ گیٹ ان جو کہ ہمیں کالم کی ویلیوز دیتے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے ریزلٹ سیٹ کے بارے میں کی تھی ریزلٹ سیٹس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کی ایگزامپلس بھی لے کے دیکھی تھیں آج ہم انہی چیزوں کے ساتھ اور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ریزلٹ سیٹ کے ساتھ اور کر سکتے ہیں ابھی تک آپ میں سے ایک آپ لوگوں نے ایک چیز آپ کے ذہن میں شاید آتی ہو کہ کیا ریزلٹ سیٹ کو صرف فارورڈ ہی موو کیا جا سکتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا وہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ریزلٹ سیٹ پہ پیچھے بھی جا سکیں میتھڈ ہم نے کئی دفعہ یوز کیا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ایک ایک اسٹیپ ریزلٹ سیٹ کو آگے لے کر آتا ہے اگر میں ریزلٹ سیٹ پہ پیچھے جانے کی کوشش کروں تو کیا ہوگا ریزلٹ سیٹس کی جے ڈی کے کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے جو ابھی آپ نے ریزلٹ سیٹ استعمال کیا ہے اس کی ٹائپ ہے فارورڈ اونلی جب بھی آپ ریزلٹ سیٹ بناتے ہیں بغیر کسی پیرامیٹر کو اسپیسیفائی کیے ہوئے تو آپ کو ایک ایسا ریزلٹ سیٹ بنا کے دیتے ہیں ایسا ریزلٹ سیٹ آپ کے پاس آتا ہے جس کی ٹائپ فارورڈ اونلی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس میں صرف آگے کی طرف موو کر سکتے ہیں اگر مجھے ریزلٹ سیٹ میں پیچھے کی طرف موو کرنا ہے مجھے پریویس رو پہ جانا ہے میں ایک دفعہ اگلی رو پہ آ چکا ہوں اب مجھے پریویس رو پہ جانا ہے تو کیا ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے یس yes, ایسا کام ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ریزلٹ سیٹ کریٹ کرتے ہوئے یہ بتانا پڑے گا کہ ہم کس ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ہم ایسا ریزلٹ سیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو صرف فارورڈلی موو کر جب ہم ڈیفالٹ ریزلٹ سیٹ ایک لیتے ہیں تو جو اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کی جب کوئری ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور ہمیں ایک ریزلٹ سیٹ مل جاتا ہے تو وہ ریزلٹ سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فارورڈ اونلی ہوتا ہے تو ہمیں ایکسپلسٹلی بتانا پڑے گا شروع میں کہ ہم کس ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ لینا چاہتے ہیں کیا ہم ایسا ریزلٹ سیٹ لینا چاہتے ہیں کہ جو پیچھے کی طرف بھی موو کرنے کی ایبلٹی دے ہمیں اسکرال کرنے کی ایبلٹی دے کیونکہ بہت دفعہ یہ ہو سکتا ہے بہت کامن سینیریو ہے کہ آپ آگے بھی جائیں اور پھر آپ پیچھے آ کے کچھ روز کو دیکھیں اور کیا ایسے ریزلٹ سیٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہم ڈیٹا انسرٹ کر سکیں ڈیٹا اپڈیٹ کر سکیں ابھی تک جو ہم نے ریزلٹ سیٹ کی اپلیکیشن دیکھی ہے اس میں کیا چیز ہے اس میں صرف یہی چیز ہے کہ آپ ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے ریزلٹ سیٹ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر ہم ڈیٹا انسرٹ کر سکیں ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکیں اور اگر ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا دو باتیں ابھی تک میں نے آپ سے کہی ہیں اور ان دونوں باتوں کے جواب ہم آگے ڈسکس کرنے چلیں گے پہلی بات یہ کہ کیا میں ایسا ریزلٹ سیٹ بنا سکتا ہوں جس میں اسکرالنگ پاسبل ہو کبھی میں آگے جاؤں اور کبھی میں پیچھے آؤں اور کیا میں ایسا ریزلٹ سیٹ بنا سکتا ہوں کہ جس میں سے میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکوں جس میں نیا ڈیٹا ڈال سکوں اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا ڈالنا ایک بات ہے اور ریزلٹ سیٹ کے بعد ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انسرٹ کرنا اس ریزلٹ سیٹ کے تھرو دوسری بات ہے تو یہ ٹو اسٹیپ پروسیس ہوگا کہ آپ نے ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا ڈالا اور پھر ریزلٹ سیٹ کو آگے ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ بھی کر دیا یہ دو چیزیں ہیں لیکن دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو دونوں باتوں کا جواب یس میں ہے کہ ہاں جی ہم ایسا ریزلٹ سیٹ بنا سکتے ہیں جس میں اسکرالنگ کی ابیلٹی ہو یعنی کہ ہم فارورڈ بھی موو کریں اور بیکورڈ بھی موو کریں اور ایسا ریزلٹ سیٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ اپڈیٹیبل ہو تو یہ چیزیں ہم کیسے کریں گے اس کو ذرا کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں کوڈ سنیپٹس دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام ہم کر سکتے ہیں so the is on the screen it's telling you that it is possible to produce result set objects that are scrollable and or updatable since J D K one point two J D K different versions ہمیشہ آتے رہے ہیں جے ڈی کے جب شروع میں آئے تو ون پوائنٹ ون تھا پھر ون پوائنٹ ٹو پھر ون پوائنٹ تھری اور آپ جو یوز کر رہے ہیں کرنٹلی وہ ورژن فائیو اس کا آ گیا ہوا ہے تو J D one point two سے ہمارے پاس ایسے ریزلٹ سیٹس اویلیبل ہیں جو کہ اپ ڈیٹیبل بھی ہیں اور بھی ہیں ایسے ریزلٹ سیٹ کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ ہم آپ کے سامنے ایک دکھا رہے ہیں string S Q L select star from person بالکل سمپل سی ایس کیو ایل کوئری ہے اس کوئری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں یا تو کریٹ اسٹیٹمنٹ والا میتھڈ کال کرنا پڑے گا یا پریپیئر اسٹیٹمنٹ والا میتھڈ کال کرنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ پریپیئر اسٹیٹمنٹ یا کریٹ اسٹیٹمنٹ والا میتھڈ کال ہوتا ہے تو پھر کیسے ریزلٹ سیٹ کی ٹائپ کو اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے لاسٹ ٹائم جو آپ نے پریپیئر اسٹیٹمنٹ یا کریٹ اسٹیٹمنٹ بنائی تھی تو آپ لکھتے تھے اسٹیٹمنٹ آگے اس ٹائپ کا variable con dot create statement اور اسی طرح جب آپ نے پریپیئر اسٹیٹمنٹ بنائی تھی تو آپ لکھتے تھے پریپیئر اسٹیٹمنٹ اور کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ تو اسی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے prepared statement P S T M T یہ پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ٹائپ کا ایک ویریبل ہے and con dot prepare statement connection کا پریپیئر اسٹیٹمنٹ ہم نے میتھڈ کال کیا ہے لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو صرف اپنی اسکویل کوئری پاس کی تھی اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنی اسکویل کوئری کے ساتھ دو چیزیں اور پاس کریں یہ دو کانسٹنٹس ہیں بیسکلی دو انٹیجرس ہیں جو ہم یہاں پہ پاس کر رہے ہیں result set dot type underscore insensitive یہاں پہ جو ریزلٹ سیٹ ہم نے بنایا ہے وہ ہم نے مینشن کیا ہے کہ ہم ایسا ریزلٹ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں اسکرالنگ اویلیبل ہوگی اسکرول ان ہوگا اور دوسرا کانسنٹ جو ہم پاس کر رہے ہیں وہ ہے that is result set dot concur updatable یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہم ریزلٹ سیٹ بنا رہے ہیں وہ ایسا بنا رہے ہیں جو کہ اپ ڈیٹیبل بھی ہو سکتا ہے تو ہم ایک ہی دفعہ میں دونوں طرح کے کام آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ایگزیکیوٹ کوئری والا میتھڈ کال کریں گے P statement dot execute query اور یہ آپ کو ریزلٹ سیٹ دے دے گا تو ریزلٹ سیٹ کی جو بھی ہم نے آپ کو کیپیبلٹی دکھائی کہ ہم اس میں جب ریزلٹ سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں پریپیئر اسٹیٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اسکرال ان ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ ہم بتا سکتے ہیں یعنی کہ ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریزلٹ سیٹ ہے جس میں اسکرالنگ ہم کریں گے فارورڈ بھی جا سکتے ہیں اور بیکورڈ بھی جا سکتے ہیں اسی طرح جو ہم نے دوسری چیز کہی ہے وہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ریزلٹ سیٹ ہے یہ اپڈیٹیبل ہے یعنی کہ اس ریزلٹ سیٹ کے اندر ہم کوئی رو انسرٹ کر سکتے ہیں کسی آلریڈی ایگزٹنگ رو کے اندر کچھ ڈیٹا اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں ڈیٹا بیس میں سیو بھی کر سکتے ہیں تو پرانا جو ہمارا ریزلٹ سیٹ والا میتھڈ تھا جو ہم ایگزیکیوٹ کوئری کرتے تھے وہ جو ہمیں ریزلٹ سیٹ دیتا تھا آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ہم کچھ بتاتے نہیں تھے صرف اپنی ایسکیو ایل اسٹیٹمنٹ پاس کرتے تھے تو وہ جو ریزلٹ سیٹ ڈیفالٹ میں بن کے ہمیں مل جاتا ہے اس میں اسکرالنگ انیبل نہیں ہوتی وہ فارورڈ اونلی ٹائپ کا ہوتا ہے اگر اس میں پیچھے آنے کی کوشش کروں گا ریزلٹ سیٹ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے پریویس ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اگر میں اس ریزلٹ سیٹ میں پیچھے آنے کی کوشش کروں گا تو ایک ایس ایل ایکسیپشن سامنے آئے گی ایس ایل ایکسیپشن تھرو ہوگی اور اس ایس ایل ایکسیپشن کی وجہ سے میرا کام جو ہے وہاں پہ رک جائے گا لیکن جب میں اسکرال ان ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ بناتا ہوں تو اس میں میں فارورڈ بھی جا سکتا ہوں اور بیکورڈ بھی آ سکتا ہوں سملرلی کیونکہ ریزلٹ سیٹ کی ڈیٹا ٹائپ میں میں نے یہ بھی ساتھ ریزلٹ سیٹ بناتے ہوئے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ اپڈیٹیبل ریزلٹ سیٹ ہے اس لیے میں اس میں نئی روز بھی ایڈ کر سکتا ہوں اور کسی ایگزٹنگ رو کا ڈیٹا اپڈیٹ بھی کر سکتا ہوں اور دین وہ ڈیٹا ڈیٹا بیس میں بھی اپڈیٹ ہو جائے گا تو ریزلٹ سیٹ جس کو ہم پچھلے لیکچرز تک یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈیٹا صرف ریٹریو کرنے کے کام آتا ہے اب ہم اس میں یہ بھی کر کے دیکھیں گے کہ اس میں ہم ڈیٹا اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ update updated data database میں بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے ان ساری باتوں کے لیے جو ہم کریں گے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتے ہیں اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جیسے ریزلٹ سیٹ کا ایک نیکسٹ میتھڈ تھا اسی طرح ریزلٹ سیٹ کا ایک پریویس میتھڈ بھی ہے تو آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا کرتا ہے آپ کو ٹرو یا فالس ریٹرن کرتا ہے بیسڈ اپون کہ نیکسٹ رو اویلیبل ہے ریزلٹ سیٹ میں یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر نیکسٹ رو اویلیبل ہے وہ اپنا کرسر بھی نیکسٹ رو پہ لے جاتا ہے similarly R S dot previous جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا پریویس رو اویلیبل ہے یا نہیں اور اگر پریویس رو پچھلی ایک رو اویلیبل ہے تو وہ ٹرو ریٹرن کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کرسر بھی ایک رو پیچھے لے جائے گا تو R S dot next cursor کو ایک رو آگے موو کرتا ہے R S dot previous cursor کو ایک رو پیچھے موو کرتا ہے depending upon the availability of that row ایک بات اور جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آر ایس ڈاٹ پریویس کا میتھڈ جو ہے وہ کال کریں گے فارورڈ اونلی ریزلٹ سیٹ کے اوپر تو یہ ایکسپشن آئے گی تو ہمیشہ آر ایس ڈاٹ پریویس کا میتھڈ جو ہے اس ریزلٹ سیٹ پہ کال کریں جس کے بارے میں آپ کریٹ کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ اس میں اسکرالنگ انیبل ہے ان ساری باتوں کو ہم کئی ہم نے یہ تھیوری ڈسکس کی ہے کوڈ اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ کلیئرٹی سامنے ہوگی اس کو کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں تو اسکرین پہ آپ کو جو سامنے اس وقت سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ریزلٹ سیٹ بنا کے دکھائیں گے جو اسکرالبل بھی ہو اور اپڈیٹیبل بھی ہو تو ٹاپ پہ ہم نے اپنا پیکج امپورٹ کیا import Java dot S Q L dot star آپ اس سے فیملیئر ہو گئے ہو گئے ہفتہ کہ ہم ایس کیو ایل پیکج ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی S Q L related code کے لیے اس کے بعد ہم نے ایک اپنی کلاس بنا لی ہے public class result set example کی اور اس میں ایک مین میتھڈ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ٹرائے کا بلاک شروع کیا ہے یہاں پہ جو ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کرتے ہیں اور کنیکشن بناتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کریں گے یہاں پہ اور کنیکشن بنا دیں گے اس کے بعد ہم اپنی اسٹرینگ لکھیں گے ایسکیوئر کی یہاں پہ آپ جو سلائڈس دیکھتے ہیں اس میں ہم کئی دفعہ کوڈ کی بجائے کمنٹ کی فارم میں لکھ دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ زیادہ کنجیشن نہ ہو جائے آپ کے ہینڈ آؤٹس کو فالو کیا کریں وہاں پہ یہ کوڈ کمپلیٹ فارم میں اویلیبل ہوتا ہے string L two star from person آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پرسن انفو ٹائپ کی ڈیٹا بیس تھی اور اس میں پرسن ٹائپ کا ایک ٹیبل تھا تو ہم نے اس میں سے ایک سلیکٹ اسٹیرک فرام پرسن کر کے اس میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں پہ پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہم بناتے ہیں میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا زیادہ امفیسس ہوگا کہ ہم پریپیئر اسٹیٹمنٹس کے ساتھ کام کریں کریٹ اسٹیٹمنٹ کی بجائے تو اسٹیٹمنٹ ہم بناتے ہیں پریپیئر اسٹیٹمنٹ کا یہاں پہ ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے پریپیئر اسٹیٹمنٹ ٹائپ کا P S T M T prepare statement کے لیے اور ہم نے ایک ساتھ کہا ہے con dot prepare prepare statement statement connection کا میتھڈ کال کیا اس کو تین پیرامیٹرس پاس ہوں گے جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی سلائڈس میں دیکھا تھا ایک وہی کوئری جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو constants result set dot type underscore scroll insensitive result set dot concur underscore updatable یہ دو پیرامیٹرس ہم نے اس کو پاس کیے ہیں اور اس کی وجہ سے اب جو ریزلٹ سیٹ ہمیں کوئری ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ریٹرن ہوگا اس میں اسکرالنگ بھی انیبل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اپڈیشن کی فیسلٹی بھی ہوگی یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کو جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس سے بھی آپ فیملیئر ہیں اور وہ ہے کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن کال کرنا ہے تو پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن کال کرتے ہیں اور یہ ہمیں دے دے گا ہمارا ریزلٹ سیٹ تو ریزلٹ سیٹ کے ہم نے جو ابھی ڈسکشن کی ہے ہم نے بھی اپنی کیوری ایگزیکیوٹ کی ہے اور ریزلٹ سیٹ ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم کوڈ میں کریں گے یہ کہ ریزلٹ سیٹ کو ایک دفعہ فارورڈ لے کے جائیں گے اور جہاں پہ وہ ہوگا وہ آپ کو وہاں سے رو پرنٹ کرا کے دکھا دیں گے اس ہمیں ہمیں یاد ہے کہ پرسن ٹیبل کے اندر ہمارے پاس ایک نیم کا کالم تھا تو ہم ایسے کریں گے کہ ایک اسٹیپ فارورڈ کریں گے اور نیم کے کالم میں جو ویلیو ہوگی وہ پرنٹ کرا کے آپ کو دکھا دیں گے پھر پیچھے جائیں گے اور دوبارہ کالم میں سے ویلو پرنٹ کرا کے آپ کو دکھا دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فارورڈ اور پریویس دونوں کے فنکشن دونوں ٹائپ کے جو فنکشنس ہیں ان کی اگزامپل ہمارے سامنے آ جائے گی کوڈ میں ذرا دیکھتے ہیں یہ آر ایس ڈاٹ نیکسٹ جو ہے ہم نے میتھڈ کال کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کروا دی ہے system dot out dot print L N moving cursor forward تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پہ پرنٹ ہو تو پتا چل جائے کہ کرسر آگے جا رہا ہے آر ایس ڈاٹ نیکسٹ دو کام کرتا ہے ٹرو ریٹرن کرے گا اگر نیکسٹ رو ہے اور ساتھ ہی ساتھ کرسر بھی اگلی رو پہ موو کر دے گا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ آر ایس ڈاٹ اب ہم پہلی رو پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ہم نے R S dot get string کا میتھڈ کال کیا ہے اور ریزلٹ سیٹ میں سے جو نیم کا کالم تھا اس کی ویلو مانگی ہے اس رو میں سے R S dot get string میں سے گیٹ اسٹرنگ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ویلو ہم نکالنے لگے ہیں وہ کس فارمیٹ میں ہمیں چاہیے اسٹرنگ میں چاہیے انٹ میں چاہیے ڈبل میں چاہیے تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ویلو نکالیں گے وہ ہمیں اسٹرنگ کی فارم میں چاہیے اور جو بریکٹ میں چیز ہوتی ہے یہ ہم بتاتے ہیں کہ اس رو کے کس کالم سے ہمیں ویلو چاہیے تو یہاں پہ ہم نے کالم کا نام دے دیا کہ ہمیں جو نیم کالم میں ویلیو ہے وہ چاہیے اور جو ہمارے پاس ریزلٹ آ رہا ہے اس کو ہم نے ایک ویریبل میں اسٹور کر دیا ایک اسٹرنگ ٹائپ کے ویریبل میں اور اس ویریبل کو ہم نے پرنٹ کرا دیا اب اگر آپ اس کوڈ میں دیکھیں تو ہم نے دوبارہ R S dot next call کیا اسی دفعہ جب R S dot next call کیا تھا تو ہم ایک رو پہ آگے تھے جب یہاں پہ دوبارہ R S dot next call کریں گے تو اس سے اگلی رو پہ چلے جائیں گے اب R S dot next call کرنے کے بعد ہم نے R S dot previous call کر دیا ہے یعنی کہ جو آگے ایک اسٹیپ گئے تھے اس کو ہم نے ریورٹ کر دیا ہے پیچھے ایک اسٹیپ واپس آ گئے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ڈباگ اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرا دی ہے موونگ کرسر بیکورڈ اب آپ کے خیال میں اگر ہم دوبارہ نیم کے کالم میں سے ویلو پرنٹ کریں تو کیا پرنٹ ہونا چاہیے بالکل وہی ہونا چاہیے جو ٹاپ پہ ہوا تھا کیونکہ ہم ایک رو آگے گئے ہیں اور ساتھ ہی پریویس کا میتھڈ کال کر کے ہم ایک رو پیچھے گئے ہیں تو یہاں پہ جب ہم کریں گے R S dot get string اور نیم کا کالم میں سے ویلو گیٹ کریں گے تو وہی ویلیو آئے گی جو ہمارے پاس پچھلے والے فریگمنٹ میں ہمیں دی گئی تھی اس کے بعد ہم اپنا کنیکشن جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں ٹرائی بلاک کو کلوز کرتے ہیں ایکسیپشن بلاک کو کلوز کرتے ہیں اور اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کے بعد اس کا ریزلٹ کیا آئے گا تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا ہم نے ساتھ نے آپ کے لگا دیا ہے وہ ٹیبل کی ویلیوز پہلی رو میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے علی اور ماڈل ٹاؤن اور اس کا فون نمبر ہے اب جب ہم کرتے ہیں آر ایس ڈاٹ نیکسٹ ہم نے پہلے تو یاد ہوگا آپ کو کہ کوئری کی تھی سلیکٹ اسٹیرک فرام پرسن تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ میں آ گیا تھا جب ہم نے کیا آر ایس ڈاٹ نیکسٹ تو ہم پہلی رو پہ آ گئے یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ شروع میں ریزلٹ سیٹ کا کرسر جو ہے وہ پہلی رو سے بھی پہلے ہوتا ہے یعنی کہ وہ کسی رو کو پوائنٹ نہیں کر رہا ہوتا تو پہلی رو کی ویلیوز نکالنی ہے تو آپ کو آر ایس ڈاٹ نیکسٹ ایک دفعہ ضرور کال کرنا پڑے گا جب ہم نے آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا تھا تو ہم پہلی رو پہ آ گئے تھے جس پہ آپ کو ایرو سا بھی لگا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے نیم کالم کی ویلیو پرنٹ کی تھی تو یہاں پہ علی پرنٹ ہونا چاہیے ابھی آؤٹ پٹ میں آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد جب ہم نے آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا تو ہم عثمان والی رو پہ آ گئے لیکن ساتھ ہی کوڈ میں ہم نے دوبارہ سے آر ایس ڈاٹ پریویس کیا تو دوبارہ سے ہم چلے گئے علی والی رو پہ اور پھر ہم نے نیم کالم کی ویلیو پرنٹ کی تو دوبارہ علی آنا چاہیے اب اس کے آگے اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایگزیکیوشن کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں ایگزیکیوشن میں آپ دیکھیں گے بالکل ویسے ہی ہے جیسا ہم نے پروڈکٹ کیا تھا کہ پہلی اسٹیٹمنٹ ڈبک اسٹیٹمنٹ ہماری آئی ہوئی ہے موونگ کرسر فارورڈ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے علی اور اس کے بعد ہماری دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے موونگ کرشن بیکورڈ اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے علی تو یہ ہماری ویسی ہی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ریزلٹ سیٹس ہم اس طرح کے بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے اسکرالبل ریزلٹ سیٹ ہو یعنی کہ آپ ان میں فارورڈ بھی جا سکتے ہوں اور بیکورڈ بھی آ سکتے ہو یہ کافی ہینڈی سا ٹول ہے ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا میں آگے پیچھے جا کے کئی دفعہ کئی ویلیوز لینی ہوتی ہیں پروگرامنگ میں ڈفرینٹ ٹائپ کی جب آپ اسائنمنٹس کریں گے ڈفرینٹ پروجیکٹس کریں گے تو بڑے کامن سے اس طرح کی سینریز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے تو آر ایس ڈاٹ نیکسٹ آگے لے کے جاتا ہے آر ایس ڈاٹ پریویس پیچھے لے کر آتا ہے لیکن صرف اس ریزلٹ سیٹ کے اندر جس میں اسکرالنگ انیبل ہو تو وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر ہم اسکرالنگ کیسے انیبل کر سکتے ہیں اچھا ریزلٹ سیٹ کے اندر روز ہوتی ہیں پہلی رو دوسری رو تیسری رو چوتھی رو کیا میں کسی رو نمبر پہ ڈائریکٹلی پہنچ سکتا ہوں آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کر کے تو میں ون سے ٹو پہ آیا پھر ٹو سے تھری پہ آیا تھری سے فور پہ آیا کیا میں ون سے ڈائریکٹ فور پہ آ سکتا ہوں یا ڈائریکٹ تھری پہ جا سکتا ہوں بالکل ایسا بھی کرنا پاسبل ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے ایپسولوٹ کا ایپسولوٹ کے میتھڈ کو ہم ریزلٹ سیٹ کے آبجیکٹ کے اوپر ہی کال کرتے ہیں اور اس کو جو نمبر دیتے ہیں وہ اس رو پہ لے جاتا ہے سو اگر میں کال کروں اور آر ایس ڈاٹ ایپسلوٹ اور اس میں دے دوں تھری تو کیا ہوگا کہ میں تھرڈ رو پہ ڈائریکٹلی پہنچ جاؤں گا یاد رکھیں کہ پہلی رو کو نمبر ون فرسٹ رو کا آ جاتا ہے پھر دوسری رو جو ہے وہ ٹو سے زیرو سے انڈیکسنگ شروع نہیں ہو رہی بلکہ انڈیکسنگ میری ون سے شروع ہو رہی ہے پہلی رو کا نمبر ہے ون تو اگر میں کروں R S dot absolute three تو میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رو پہ اسٹارٹ سے جو تھرڈ رو ہے اس پہ پہنچ جاؤں گا اور اسی طرح اگر میں اس میں نگیٹو نمبر دے دوں مائنس کا کوئی نمبر دے دوں تو میں اینڈ سے اتنی روز پیچھے پہنچ جاؤں گا تو اگر میں مائنس ون کہہ دوں R S dot absolute minus one تو میں ون سے سے اینڈ ایک رو پیچھے پہنچ جاؤں گا ریزلٹ سیٹ کے یہ ڈفرینٹ میتھڈ جو ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہینڈی ہوتے ہیں اگر آپ نے ان پہ ان کے ریزلٹ سیٹ کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کی پروگرامنگ کرنی ہو آگے پیچھے موو کرنا ہو کسی پرٹیکولر پوزیشن پہ جانا ہو نیکسٹ اور پریویس کی ہم نے بات کی اسی طرح ہم نے ایپسولوٹ کی بات کی ہے اس کے علاوہ بھی ریزلٹ سیٹ کے کئی یوزفل میتھڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈیٹا کو ڈیٹا کو ڈفرینٹ طریقے سے مینوپولیٹ کرنے الاؤ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو ابھی تک جو ہم نے ریزلٹ سیٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس دیکھے ہیں یہ ہمیں ڈیٹا ریٹریو کرنے کے اور کسی پرٹیکولر رو میں پہنچنے کی ہیلپ کر رہے ہیں نیکسٹ کا میتھڈ سیکوینشلی ایک ایک اسٹیپ آگے لے کے جا رہا ہے پریویس کا میتھڈ سیکوینشلی ایک ایک اسٹیپ پیچھے لے کے جا رہا ہے ایپسولوٹ کا میتھڈ ڈائریکٹلی کسی پوزیشن پہ پہنچا دیتا ہے میں نے بات کی تھی کہ ریزلٹ سیٹ کو دو باتیں شروع میں ہم نے ڈسکس کی تھیں دو وعدے کیے تھے کہ ایک دم ایسی چیز کر کے دکھائیں گے کہ ریزلٹ سیٹ میں ہم موو کر سکیں آگے پیچھے دوسری بات یہ کی تھی کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر اپڈیشن بھی ہو سکے انسرشن بھی ہو سکے تو اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم نے ریزلٹ سیٹ کے اندر اپڈیشن کرنی ہو کوئی نئی ویلیو ڈالنی ہو کسی رو کے اندر کسی کالم کی ویلو چینج کرنی ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس اس کام کے لیے ہمیں ریزلٹ سیٹ کے کئی اپڈیٹرس میتھڈ ملیں گے اپڈیٹ اسٹرنگ جیسے ایک میتھڈ ہے اپڈیٹ انٹ ایک میتھڈ ہے بہت سارے اپڈیٹر میتھڈ ملیں گے جو کہ ویلوز کو اپ ڈیٹ کر دیں گے جس طرح ریزلٹ سیٹ میں سے گیٹ کرتے تھے گیٹ uh, اسٹرینگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گیٹ اسٹرینگ کے میتھڈ کو ہم ایک کالم کا نام بتاتے ہیں اور جس رو پہ ہمارا کرسر ہوتا ہے اس کے اندر اس کالم کو وہ دیکھتا ہے اور اس کی ویلو اٹھا کے ہمیں دے دیتا ہے تو اگر میں تیسری رو پہ ہوں اور میں کہتا ہوں گیٹ اسٹرینگ اور بریکٹ میں دیتا ہوں نیم تو تھرڈ رو کے نیم کالم کی ویلو مجھے دے دے گا اگر میں سیکنڈ رو پہ ہوں اور میں کہتا ہوں R S dot get string name تو سیکنڈ رو کے نیم کالم کی ویلو مجھے دے دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ویلو جب میں لیتا ہوں تو کس رو کی مجھے ملتی ہے کرنٹ رو کی جہاں پہ میرا کرسر ہوتا ہے سملرلی جب میں ریزلٹ سیٹ کے اندر اپ ڈیٹ کرنے لگوں گا تو اپڈیٹ بھی اسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ میرا کرسر ہے جس رو کو میرا کرسر پوائنٹ کر رہا ہے so there are useful updated methods available these updated methods are used to update column values in the current row اور دا انسرٹ رو یہ انسرٹ رو کیا چیز ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آگے جا کے تو اپ ڈیٹر میتھڈز جو ہیں یہ کالم ویلیوز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کرنٹ رو کے اندر جو بھی میں نے ڈسکس کیا کہ جہاں پہ میرا کرسر ہوگا اسی کی ویلیو کو میں اپ ڈیٹ کروں گا کام کی بات they do not update the underlying database so یہ جو میری اپڈیشن ہو رہی ہے یہ ریزلٹ سیٹ کے اندر ہو رہی ہے جو کہ میموری میں ایک پڑا ہوا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں ڈیٹا بیس سے میں نے ویلوز اٹھا لی تھی اگر مجھے ڈیٹا بیس کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ڈیٹا بیس میں کیسے جا کے اپڈیشن میں کر سکتا ہوں each update method is overloaded جب میں اوور لوڈنگ کی بات کر رہا ہوں تو کیا مطلب ہے کہ اس میں میں ڈفرنٹ ٹائپ کے کام کر سکتا ہوں جیسے اپڈیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ ہے اس میں میں کالم نیم بتا سکتا ہوں اور کالم کا انڈیکس بھی دے سکتا ہوں تو اوور لوڈیڈ میتھڈ میرے پاس اویلیبل ہے آپ کو میں بار بار یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ جو اپ ڈیٹ کے میتھڈز ہیں جو گیٹر میتھڈز ہیں یہ کام کرتے ہیں کالمس پہ لیکن کس رو کے کالم پہ جس رو پہ میرا ریزلٹ سیٹ کا کرسر ہے تو اپ ڈیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ آپ کو جو یہاں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ ایک لے رہا ہے اسٹرنگ کالم نیم اور دوسرا لے رہا ہے اسٹرنگ ویلو تو جس رو پہ میرا کرسر ہوگا اس رو پہ یہاں پہ میں جو کالم نیم بتاؤں گا یہ والا میتھڈ یہ والی نئی ویلو اسٹرنگ ویلو جو میں نے لکھا ہوا یہ ویلو لے جا کے اس کالم پہ رکھوا دے گی اس کالم کی ویلو کو اپڈیٹ کر دے گی اور اسی طرح اگر میں کالم نیم نہ دینا چاہوں بلکہ کالم انڈیکس دینا چاہوں تو دوسرا میتھڈ میرے پاس اویلیبل ہے اپڈیٹ اسٹرنگ جو کہ ایک کالم انڈیکس لیتا ہے کالم نیم نہیں لیتا اور فردر بھی میرے پاس اپڈیشن کے میتھڈ ہیں جیسے اپڈیٹ اسٹرنگ کی بجائے میں اپڈیٹ انٹ کرنا چاہتا ہوں اپڈیٹ ڈبل کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس اس کے میتھڈ اویلیبل ہوں گے یہ جا کے میتھڈ آپ ریزلٹ سیٹ کی ڈاکیومینٹیشن کے اندر دیکھیں گے اچھا اب بات یہ ہوئی کہ ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا اپڈیٹ ہو گیا ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کا اپڈیٹ میتھڈ کال کیا اپڈیٹ اسٹرنگ کی اپڈیٹ اسٹرنگ کا جو میتھڈ کال کیا ریزلٹ سیٹ کے اوپر اس کو کالم کا نام بتایا کہ بھائی اس کالم میں جا کے تم نے اپڈیٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ویلو بھی بتا دی کہ نئی ویلو لے جا کے اس کالم میں پرانی ویلو کی جگہ رکھ دو نئی ویلو سے کالم کو اپڈیٹ کر دو بات میں نے یہ کی تھی کہ یہ جو ہے اپڈیشن یہ کہاں پہ ہو رہی ہے یہ اپڈیشن ہو رہی ہے ریزلٹ سیٹ کے اندر یہ اپڈیشن ڈیٹا بیس کے اندر نہیں ہو رہی تو کیا میں کروں کہ یہ جو میں نے چینجز ریزلٹ سیٹ میں کیے ہیں یہ چینجز پرماننٹلی ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو جائیں اس کے لیے میرے پاس ایک میتھڈ ہے اپ ڈیٹ رو کا تو اپ ڈیٹ رو کا میتھڈ جو ہے یہ کیا کہتا ہے it the underlying database with the new content of the current row of this result set object تو ابھی جو ہم نے دیکھا اپ ڈیٹ رو کا فنکشن یہ ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ کر دے گا اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی اپڈیشن کرنے کے لیے کہ ہم آر ایس ڈاٹ نیکسٹ یا آر ایس ڈاٹ پریویس یا آر ایس ڈاٹ ایپسلوٹ کے تھرو اس رو پہ پہنچیں گے جہاں ہم اپڈیشن کرنا چاہتے ہیں اب اس رو پہ پہنچ گئے اب کیا کریں گے وہاں پہ جا کے جس جس کالم کو اپڈیٹ کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو ایک میتھڈ دکھایا تھا اپڈیٹ اسٹرنگ کا اسی طرح کا ہم میتھڈ یوز کریں گے چاہے اپڈیٹ انٹ کا یوز کریں اپڈیٹ اسٹرنگ کا یوز کریں کالم کے اندر جا کے ویلوز کو اپڈیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اپ ڈیٹ رو کا میتھڈ کال کر کے اس کو ڈیٹا بیس میں پرماننٹلی سیو کر دیں گے تو ریزلٹ سیٹ میں اپڈیٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے تین اسٹیپس ہو گئے اسٹیپ ون صحیح رو پہ پہنچ جائیں صحیح رو پہ پہنچنے کے لیے آر ایس کا next previous absolute method use کریں اسٹیپ ٹو اپنی ویلوز جو ریکوائرڈ ہے ان سے کالمس کو اپڈیٹ کریں کوئی بھی ایک اپڈیٹ کا میتھڈ استعمال کر لیں update string update and update float جو اس طرح کی آپ ویلو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹیپ تھری اس سارے کو جا کے ڈیٹا بیس میں پرماننٹلی اسٹور کر دیں تو یہ تھری اسٹیپ پروسیس ہے جو کہ ریزلٹ سیٹ کے تھرو ڈیٹا بیس میں انٹریز اسٹور کر دے گا یہاں پہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ سارے پروسیس کے دوران آپ کا ڈیٹا بیس سے کنیکشن اوپن ہے تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایک ہمارے پاس ایسا طریقہ بھی ہے کہ ہم ڈیٹا بیس سے کنیکشن کلوز کر کے یہ سارا کام کر سکیں کیونکہ کنیکشن پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ کنیکشن ایک ایکسپینسو ریسورس ہے جتنی دیر تک کنیکشن ہمارا اوپن ہے کوئی اور اس کنیکشن کو یوز نہیں کر سکتا اور ڈیٹا بیس میں لمیٹڈ نمبر آف کنیکشن ہوتے ہیں database might have ten twenty hundred two hundred connection لیکن ایک لمیٹڈ نمبر ہوتے ہیں تو اگر ہر کوئی کنیکشن اپنا کھول کے بیٹھ جائے گا اس کو کلوز نہیں کرے گا دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی اور آئے اور اس کو کنیکشن نہ ملے اور وہ کام اپنا نہ کر سکے تو لیکن ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ڈیٹا بیس کا کنیکشن اوپن ہے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اسٹریٹجی دیکھیں گے جس میں ڈیٹا بیس کا کنیکشن کلوز کر کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اپنی میموری کے اندر تو وہ ساری باتیں بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ذرا یہ جو تھری اسٹیپ پروسیس میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اپنی اسپیسیفائڈ رو پہ پہنچیں اپنے کالمس میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کریں اس ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کر دیں اس پروسیس کو ہم ایک کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ذرا کلیئر ہو جائیں چیزیں اسکرین پہ آپ کو ایک فریگمنٹ نظر آ رہا ہے جس میں ٹاپ پہ ہم نے Java dot S Q L import کیا ہے اور اپنی ایک کلاس وہی ڈکلیئر کی ہوئی ہے ریزلٹ سیٹ ایگزامپل کی تین اسٹیپس جو ہیں ہم نے ان کو آپ کے لیے یہاں پہ نہیں دکھایا آپ ہینڈ آؤٹس میں دیکھیں مین میتھڈ آپ کا آ جائے گا ٹرائی کیچ بلاک اسٹارٹ ہوگا اس میں آپ ڈرائیور لوڈ کریں گے کنیکشن بنائیں گے اور ایک اپ ڈیٹیبل ریزلٹ سیٹ بنائیں گے یہ تین چار چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہوں گی اب آئیے ہم چاہتے ہیں کہ سیکنڈ رو کے ویلیوز کو اپ ڈیٹ کریں سیکنڈ رو کے اندر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک رو تھی جس میں جو صاحب تھے ان کا نام تھا عثمان اس رو کو ذرا ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا اس میں ویلیوز کو کچھ چینج کرتے ہیں ہم اس کے ایڈریس کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں ایڈریس عثمان کا تھا ڈیفینس ہم اس ایڈریس کو چینج کر کے ماڈل ٹاؤن یہاں پہ کرتے ہیں ایک طریقہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے یہ آپ کو دوسرا طریقہ یہاں پہ میں بتا رہا ہوں تو اسٹیپ ون کیا ہے کہ کرسر کو اسپیسیفائڈ رو پہ لے کے جائیں ہمیں یہاں پہ کیونکہ پتا ہے کہ وہ رو نمبر ٹو ہے جب ہم سارے کا سارا ڈیٹا اٹھا رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے آئے گا جیسے ڈیٹا بیس میں تھا تو رو نمبر ٹو کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ریزلٹ سیٹ کی آر ایس ڈاٹ ایپسولوٹ اور ٹو کو ہم نے کہا کہ سیکنڈ رو پہ ہمیں پہنچا دو یہاں پہ جا کے ہم نے ایڈریس والے کالم میں ڈیٹا چینج کرنا ہے اور ڈیٹا کو چینج کر کے ڈیفینس سے ماڈل ٹاؤن کر دینا ہے تو R S dot update string کیونکہ ایڈریس اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اپ ڈیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ یہاں پہ استعمال کیا ہے اور پہلی انٹری جو ہے آپ کی میتھڈ کے اندر وہ انڈیکیٹ کرتی ہے آپ کے کالم کا نام تو ہم نے کہا ہے کہ بھائی ایڈریس والے کالم کا ڈیٹا چینج کرنا ہے اسٹرنگ فارمیٹ کے اندر اور ڈیٹا وہاں پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کی جگہ ڈیٹا لکھتا ہوں ماڈل ٹاؤن تو ہم نے عثمان صاحب کا ایڈریس جو ہے وہ ڈیفینس سے چینج کر کے ماڈل ٹاؤن کر دیا ہے یہاں تک کرنے کے بعد کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ڈیٹا بیس میں چینجز ہو گئی ہیں آپ میں سے کافی لوگوں کا آنسر کریکٹ ہے کہ ڈیٹا بیس میں چینجز نہیں ہوئی یہ چینجز جو ہیں وہ صرف ابھی کہاں پہ ہوئی ہیں ریزلٹ سیٹ کے اندر ہوئی ہیں تو آئیے ان کو جا کے ڈیٹا بیس میں سیو کرتے ہیں اگر یہاں پہ آپ اپنا اس کو چھوڑ دیں گے اور پروگرام کو کلوز کر دیں گے جو آپ کی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہے وہ اپڈیٹڈ فارم میں نظر نہیں آئے گا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم R S dot update row کا میتھڈ کال کرتے ہیں یہ میتھڈ جو ہے یہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو سیو کر دے گا اس کے بعد ہم اپنے وہی جو پرانے اسٹیپس ہیں وہ دوبارہ سے کرتے ہیں کنیکشن وغیرہ کلوز کریں گے اور اپنی کلاس کا اینڈ کر دیں گے تو ڈیٹا بیس میں ڈیٹا چینج ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے ڈیٹا بیس کی دونوں آپ کو سچویشن دکھا دی ہیں before execution and after execution before execution اگر آپ دیکھیں تو رول نمبر ٹو کے اندر عثمان صاحب کا ایڈریس ہے ڈیفینس اور آفٹر ایگزیکیوشن والی ڈیٹا بیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عثمان کا ایڈریس ہے مورل ٹاؤن تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کے اندر ریزلٹ سیٹس کے تھرو بھی چینجز لے کر آ سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیٹا بیس کے کسی ایگزٹنگ رو کے اندر ہم اپڈیشن کیسے کر سکتے ہیں اسٹیپ دوبارہ آپ مجھے ریوائز کروائیں پہلا move to specific row second update columns جو آپ نے اپ ڈیٹ کرنے ہیں third save it in database اب یہ تو ٹھہری اپڈیشن کے ڈیٹا بیس میں there was an existing row and to update that particular row what if you want to insert a new row to the database can we do it through result set object we know that we can do it using the D M L statement we have already done that we can use D M L statements and we can execute the statement using the execute update method and we can insert new rows into the database but can we do it using result set result set پر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ریزلٹ سیٹ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر میں سارا ڈیٹا ہے آپ ڈیٹا پہ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں کچھ دیر اپنا کام کر سکتے ہیں اور بعد میں ایک ہی دفعہ میں اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں تو ریزلٹ سیٹ کے اپنے کچھ فائدے ہیں اور اس طریقے سے کرنے کے اپنا ہے کچھ فائدے ہیں according to the requirement of the situation ہمیں ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کی اسٹڈیز کے لیے اور کمپلیشن کی سیک کے لیے ہم سارے میتھڈ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ سیٹ کے تھرو ہم ڈیٹا ڈیٹا بیس میں انسرٹ کر سکتے ہیں یا نہیں ریزلٹ سیٹ کے اندر بہت سارے روز ایگزٹنگ روز پہلے سے پڑی ہوتی ہیں اور ہم نے جو ابھی ڈسکشن کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اسپیسیفک رو پہ جاتے ہیں اس کا کالم اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتے ہیں اب جو میں بات کر رہا ہوں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک نئی رو ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سوچیں تو ریزلٹ سیٹ میں کیا ہے ریزلٹ سیٹ میں ایگزٹنگ روز کا ڈیٹا ہے اب بات کیونکہ نئی رو کی ہو رہی ہے اس نے نئی رو کے لیے نئی جگہ بھی چاہیے ہوگی یہ جگہ آلریڈی ریزلٹ سیٹ میں نہیں ہے تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ریزلٹ سیٹ کے ساتھ جو ریزلٹ سیٹ کی اے پی آئی ہے وہ ہمیں ایک میتھڈ پرووائڈ کرتی ہے کہ ایک اسپیشل میموری بفر ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتی ہے جس کے اندر ہم جا کے ڈیٹا انسرٹ کر دیتے ہیں اس بفر کو ہم جرنلی نام دیتے ہیں انسرٹ رو کا تو ہم ریزلٹ سیٹ کی ایک بفر کو ایک اسپیشل ایریا کو جو کہ باقی ریزلٹ سیٹ کے ریزلٹ سے علیحدہ ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ریزلٹ سیٹ میں ہمارے پاس آلریڈی ایگزٹنگ رو ہوتی ہیں اب نئی رو کیونکہ ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے علیحدہ جگہ چاہیے یہ میرے پاس ایگزٹنگ ریزلٹ سیٹ تھا اور یہاں سے لے کے یہاں تک پرانی روز کا ڈیٹا بھرا ہوا تھا نئی روز اس میں انسرٹ کرنی ہے ایک نئی جگہ چاہیے یہ والی جگہ اب یہ والی جگہ تک میں پہنچتا ہوں یہاں پہ جا کے اس کو میں ایک بفر کہتا ہوں یہ میرے پاس میموری اویلیبل ہے یہاں پہ جا کے میں نئی ویلیوز انسرٹ کرتا ہوں وہی اپ ڈیٹ والا میتھڈ استعمال کر کے اور پھر اس رو کو یہ جو نئی رو ہے نیا میموری ایریا تھا اس کو میں ڈی بی میں سیو کر دوں گا تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انسرشن کا پروسیس میں ریزلٹ سیٹ کے تھرو کر سکتا ہوں تو اس کو ذرا ویژلی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے اگر ریزلٹ سیٹ کی آپ یہ والی فگر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ ایک ٹیبل کی طرح کا ہی ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس ٹیبل کی طرح کے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ہمارے پاس کالمس بھی ہوتے ہیں اور روز بھی ہوتی ہے روز کے اندر ہم موو کر سکتے ہیں using R S dot next R S dot previous R S dot absolute کر کے جس رو پہ ہوتے ہیں جس رو پہ ہمارا کرسر ہوتا ہے اس کے کالمس کی ویلو ہم لے سکتے ہیں R S dot get string get int get float double جس فارمیٹ میں ہم لینا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کالم کا نام دے کے اسی طرح ہم نے بات کی کہ ہم ریزلٹ سیٹ کے اندر کالمس کی ویلوز اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں جس رو پہ ہم ہوں گے اس رو کے اوپر جا کے اس کے کسی کالم کو ہم اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں update string update double وغیرہ کا میتھڈ یوز کر کے اب ہم جب نئی رو انسرٹ کرنے جائیں گے ریزلٹ سیٹ کے اندر تو میں نے ابھی جیسے ڈسکس کیا کہ علیحدہ سے ایک میموری ایریا ہوگا جہاں پہ ہمیں یہ رو انسرٹ کرنی ہوگی اس میموری ایریا کو کہا جاتا ہے انسرٹ رو تو آپ باٹم پہ یہ ایک دیکھ رہے ہیں فگر کے اندر کہ ہم نے ایک میموری ایریا دکھایا ہے اور اس کا نام ہے انسرٹ رو اب اس انسرٹ رو والے میموری ایریا کے اندر مجھے اپنی رو کا ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے ابھی تک ہم نے جتنی بات کی ہم نے کہا کہ ڈیٹا وہیں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کرسر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کرسر کو یہاں پہ لانا پڑے گا کرسر کو یہاں پہ لانے کے لیے ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ کا ایک میتھڈ ہے R S dot move to insert row جب ہم R S dot move to insert row کا میتھڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمارا کرسر اس انسرٹ رو پہ آ جاتا ہے موو ٹو انسرٹ رو یعنی کہ انسرٹ رو والے میموری ایریا پہ موو کر جاؤ میتھڈ کا نام ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو انسرٹ رو والے میموری ایریا پہ جب ہمارا کرسر آ گیا تو اب اس کو اپ ڈیٹ ہم نے کرنا ہے اس میں کالم کی ویلیوز ہم نے ڈالنی ہے کالم کی ویلیوز ہم کیسے ڈالیں گے کالم کی ویلیوز ہم ویسی ڈالیں گے جیسے ہم پیچھے ڈالتے آئے ہیں کہ update string update int اس طرح کے میتھڈز یوز کر کے ہم سارے کالم کی ویلیوز یہاں پہ انسرٹ کریں گے وہ جب کالم کی ویلیوز ہمارے پاس انسرٹ ہو جائیں گی تو ہم R S dot insert row کا فنکشن کال کریں گے R S dot insert row کا فنکشن اس رو کو میمری ایریا میں سے اسپیشل میمری ایریا میں سے اٹھا کے ریزلٹ سیٹ کے ساتھ جو آلریڈی ایگزٹنگ ریزلٹ سیٹ ہے اس کے ساتھ اپینڈ کر دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈیٹا بیس میں اسٹور بھی کر دے گا تو یاد رکھیں کیونکہ یہ میمری ایریا علیحدہ سے بنا ہوا تھا نئی رو کے انسرشن کے لیے جب ہم نے اس میں جا کے ایک رو بنا لی اب ہم نے اس رو کو اٹھا کے ریزلٹ سیٹ میں بھی ڈالنا ہے کیونکہ ریزلٹ سیٹ میں میری ساری کی ساری روز پڑی ہوئی ہیں اور اس رو کو اٹھا کے میموری میں بھی ڈالنا ہے تو یہ دونوں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی فنکشن ہے انسرٹ رو کا فنکشن تو بات یہاں پہ ہوئی کہ جب نئی روز ہم نے ریزلٹ سیٹ کے اندر ڈالنی ہے اور ڈیٹا بیس کے اندر بھی انسرٹ کرنی ہے تو اس کا طریقہ بہت سمپل سا ہے کہ میموری میں ایک اسپیسیفائڈ پلیس پہ چلا جائیں اس اسپیسیفائڈ پلیس کو انسرٹ رو کا نام دیا گیا ہے اور ہم R S dot move to insert row کا فنکشن یوز کرتے ہیں تو ہمارا کرسر ریزلٹ سیٹ سے نکل کے اس جگہ کا میموری ایریا پہ آ جاتا ہے اب کرسر میموری ایریا پہ پہنچ گیا update string update int کے میتھڈ یوز کر کے کالم کی ویلیو اسپیسیفائی کریں اور R S dot insert row کا میتھڈ کال کرنا ہے جب آپ یہ کال کریں گے تو یہ جو اسپیسیفائڈ میموری ایریا تھا اس کی values result set original result set کے اندر ایک نئی رو کریٹ ہوگی وہاں پہ یہ ویلیوز چلی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویلیوز ڈی بی کے اندر بھی پہنچ جائیں گی کوڈ فریگمنٹ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کرے گا کوڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی سارا پروسیس ہو رہا ہے کہ ہم نے پیکج امپورٹ کیا ہے اپنی ڈرائیور کو لوڈ کیا ہے کنیکشن بنایا ہے اور ایک اپڈیٹیبل ریزلٹ سیٹ بنایا ہے یہ سارا کوڈ آپ کا پچھلے اگزامپل سے ہی فالو ہو رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ریزلٹ سیٹ تھا جس میں اس وقت ہم نے ساری روز لے کر آئے ہوئے ہیں اس میں ہم ایک نئی رو انسرٹ کر دیں ہمارے وہاں پہ چار کالمس ہیں آئی ڈی نیم ایڈریس اور فون نمبر اس میں سے ہم نیم ایڈریس اور فون نمبر کی ویلیوز انسرٹ کریں گے آئی ڈی کی ویلیو انسرٹ نہیں کریں گے وہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے ایکسیس کے اندر اس کو آٹو جنریٹڈ نمبر رکھا ہوا ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ ویلیو جنریٹ خود ہی کر دے گا ہم نے اس جگہ تک پہنچنا ہے جہاں پہ ہم نے کالم کی ویلیوز اپ ڈیٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں R S dot move to insert row کا فنکشن کال ہوا ہے یہ فنکشن جو ہے یہ ہمیں اس میموری ایریا پہ لے جائے گا جہاں پہ ہم نے نئی ویلیوز انسرٹ کرنی ہے نئی رو بنانی ہے نئی روز بنانے کے لیے ہم آر ایس کے اپ ڈیٹ والے میتھڈز استعمال کریں گے ریزلٹ سیٹ کے اپ ڈیٹ والے میتھڈ استعمال کریں گے R S dot update string ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹرنگ فارمیٹ میں ڈیٹا رکھنا ہے کس کالم میں نیم کے کالم میں اور ڈیٹا کا نام ہوگا امتیاز ٹھیک ہے تو نیم کی کال میں ہم نے ایک ویلیو اسٹور کر دیا امتیاز کے نام سے result set dot update دوبارہ کال کیا اور اس طرح ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایڈریس والے کالم میں کینٹ کی ویلیو اسٹور کر دو result set dot update string تیسری دفعہ کال کیا اور فون نمبر والے کالم کے لیے تیسری ویلیو سجیسٹ کر دی تو اب ہمارے پاس میموری میں ایک رو بن گئی ہے جس میں نیم بھی ہے ایڈریس بھی ہے فون نمبر بھی ہے یہ رو ریزلٹ سیٹ کے میموری ایریا میں نہیں ہے بلکہ علیحدہ سے ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس جگہ کا نام ہے انسرٹ رو اب کام یہ رہ گیا ہے کہ اس رو کو اٹھا کے ریزلٹ سیٹ میں بھی انسرٹ کر دیں اور اس رو کو اٹھا کے ڈیٹا بیس میں بھی انسرٹ کر دیں اس کے لیے ہم میتھڈ یہاں پہ کال کر رہے ہیں R S dot insert row کا میتھڈ یہ R S dot insert row کا میتھڈ اس کو ریزلٹ سیٹ اور ڈیٹا بیس دونوں میں انسرٹ کر دے گا اب اس کی ایگزیکیوشن ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کے بعد کیا سچویشن ہوئی ایگزیکیوشن سے پہلے آپ کو ٹیبل میں تین روز نظر آ رہی ہوں گی علی عثمان اور رضا کے نیمز ہیں اور یہ تین روز ہمارے پاس اویلیبل ہے چوتھی رو ہم نے امتیاز کی انسرٹ کی تھی تو آفٹر ایگزیکیوشن والی اگر آپ ٹیبل کی سچویشن دیکھیں تو اس میں ایک نئی رو انسرٹ ہوئی ہوئی ہے جس میں امتیاز کینٹ اور فون نمبر دکھایا گیا ہے یہ ہم ایک نئی رو ریزلٹ سیٹ اور ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنے میں سکسیزفل ہو گئے ہیں there are other useful method of result set such as last first یہ والے میتھڈ جو ہیں آپ کو ریزلٹ سیٹ کے لاسٹ پہ بالکل آخری رو پہ لے جائیں گے یا پہلی رو پہ آپ آنا چاہتے ہیں تو پہلی رو پہ آ جائیں گے جس طرح کی کی بورڈ کے اوپر فنکشنز ہوتے ہیں ہوم کا فنکشن آپ کو ڈاکیومنٹ کے اسٹارٹ میں لے آتے ہیں اینڈ کا فنکشن آپ کو ڈاکیومنٹ کے اینڈ پہ لے جاتا ہے سملرلی ریزلٹ سیٹ کا لاسٹ میتھڈ جو ہے یہ آپ کو ریزلٹ سیٹ کے اینڈ پہ لے آئے گا جو اس کا فرسٹ میتھڈ ہے بالکل اسٹارٹ میں لے آئے گا بات وہی یاد رکھنے والی ہے کہ اگر آپ فارورڈ اونلی ریزلٹ سیٹ پہ آگے نکل گئے ہیں اور آپ وہاں سے فرسٹ کا میتھڈ کال کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ایک ایکسیپشن آئے گی کیونکہ پیچھے اس میں آپ نہیں جا سکتے اس کی اس طرح ہمارے پاس گیٹ رو کا میتھڈ ہے جو کہ ہمیں کسی بھی جس رو پہ بھی ہم ہیں اس کا رو نمبر ریٹرن کر دے گا کرنٹ رو کا نمبر ہمیں ریٹرن کر دے گا کہ پہلی رو پہ ہم دوسری رو پہ ہیں کس رو پہ ہیں تو ابھی ہمارے پاس جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ریزلٹ سیٹ میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنا تو ہم سیکھ ہی چکے تھے آج دو اور کام کر لیے ڈی ایم ایل میں انسرٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ کے تین کے فنکشن تین فنکشنز ہوتے ہیں ہم نے ایک نئی رو انسرٹ کرنا بھی دیکھی ہے ریزلٹ سیٹ کے اندر ہم نے کسی ایگزٹنگ رو کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا بھی دیکھا ہے ریزلٹ سیٹ کے اندر ایک کام رہ گیا چلتے چلتے اس کو بھی کر لیتے ہیں کہ ریزلٹ سیٹ میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ یہ تینوں کام ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچرز میں کیا تھا D M L function perform کرنے کا ویسے بھی کر سکتے ہیں یہ ایک آلٹرنیٹ اسٹریٹجی ہے ڈفرینٹ سچویشنس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہمارے کام آ سکتی ہیں تو یہ والی اسٹریٹجی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ریزلٹ سیٹ میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے ڈیلیٹ رو تو انسرٹ رو کا فنکشن جو تھا وہ ڈیٹا انسرٹ کر دیتا تھا اسی طرح ڈیلیٹ رو کا فنکشن جو ہے یہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گا اسٹیپس آپ نے مجھے بتانے ہیں کیا ہوں گے جس رو کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس رو پہ پہنچنا ہے تو موو ٹو اسپیسیفک رو والا کوئی ہمیں اسپیسیفک رو تک پہنچنے کے لیے کوئی فنکشن کال کرنا پڑے گا آپ اب تک سن سن کے ان کو یاد کر چکے ہوں گے نیکسٹ پریویس یا ایپسلوٹ کے طریقے سے ڈیلیٹ والے فنکشن تک اس رو تک پہنچے جہاں سے ہم نے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے کالمس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جب ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو اپڈیشن کی کیا ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپڈیشن والا پارٹ یہاں سے وائپ آؤٹ ہو گیا اسپیسیفک رو تک پہنچے اور ڈیلیٹ رو کا فنکشن کال کر دیں وہ رو ڈیٹا بیس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی وہ رو ریزلٹ سیٹ میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم آپ کے لیے کوڈ فریگمنٹ میں دکھاتے ہیں تاکہ آپ اس کو اس کوڈ کو سمجھ لیں کوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وہی کلاس ہے جو کہ ہم ابھی تک یوز کرتے چلے آ رہے ہیں اس کلاس کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں کہ لاسٹ والی جو رو تھی جو ابھی ابھی ہم نے انسرٹ کی ہے امتیاز والی رو اس رو کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو امتیاز والی رو کیونکہ لاسٹ میں پڑی ہوگی اس لیے ہم آر ایس ڈاٹ لاسٹ کا فنکشن جو ہے یہ ہمیں ڈیٹا بیس کی لاسٹ رو پہ پہنچا دے گا یہاں پہ جا کے اگر ہم دیکھنا چاہیں ہم نے آپ کو ڈفرینٹ فنکشنس کے یوز بھی یہاں پہ دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں R S dot get row کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے اور ہمارے پاس اس رو کا نمبر آ جاتا ہے جس پہ ہم پہنچ چکے ہیں ہماری ڈیٹا بیس میں چار روز ہیں تو ہم جب R S dot get row کریں گے تو ہمارے پاس نمبر بھی فور ہی آئے گا یہاں پہ تو جب یہ پرنٹ ہوگی تو اس پہ فور رو نمبر آئے گا آئیے اس رو کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو R S dot delete row کا جب فنکشن کال کریں گے تو یہ رو ریزلٹ سیٹ میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی اور ڈیٹا بیس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی سامنے آپ کی اس کی ایگزیکشن کی سچویشن نظر آ رہی ہے بفور ایگزیکشن ہمارے پاس ٹیبل کے اندر فور ڈفرنٹ رولس اویلیبل تھیں جب ہم نے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا تو آپ دیکھیں گے کرنٹ رو نمبر فور بھی پرنٹ ہوا ہے یہ وہ پرنٹنگ ہے جو کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے کی تھی اور اس کے بعد جو ڈیٹا بیس کی سچویشن ہے وہ ہے تین روز رہ گئی ہیں ڈیٹا بیس کے اندر کیونکہ ہم نے لاسٹ رو کو ڈیلیٹ کر دیا تھا تو آج ہم نے ریزلٹ سیٹ کے ساتھ کافی پروگرامنگ کی ریزلٹ سیٹ میں کافی ڈیٹا مینوپولیٹ کیا ریٹریو کیا ڈیلیٹ کیا اپ ڈیٹ کیا بہت سارے کام کے ریزلٹ سیٹ کے ساتھ آپ اپنے پروگرامس میں ریزلٹ سیٹ کے ساتھ خوب کھیلیں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں زیادہ سے زیادہ پروگرامنگ کریں کیونکہ ڈیٹا بیس ہماری ہر اپلیکیشن میں کنیکٹیڈ ہوگی ہر اپلیکیشن میں ڈیٹا بیس سے تو ڈیٹا ریٹریو کرنا ہی ہوگا جو چیزیں ہماری آ, کچھ ڈسکشن والی رہتی ہیں ڈی ڈی بی سی سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ کالم کی ویلیوز آ رہی ہیں ہمارے پاس کالم کے نام وغیرہ کیسے آئیں گے ٹیبل کا نام کیسے آئے گا ڈیٹا بیس کا نام کیسے آئے گا اگر ہمیں یہ ساری انفارمیشن چاہیے یہ ساری انفارمیشن لایا کرتی ہے میٹا ڈیٹا کی کیٹیگری میں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ میٹا ڈیٹا کو ریٹریو کیسے کیا جاتا ہے میٹا ڈیٹا کو کیسے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر تو میٹا ڈیٹا پہ اور پھر یہ کہ کیا ایسی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ہم کنیکشن کے بغیر یہ سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھ سکیں اس کو مینوپولیٹ کر سکیں اور پھر ڈیٹا بیس میں ریسیو کر سکیں یہ ساری چیزیں ہم ان شاء اللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اپنی جے ڈی بی سی کو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں وائنڈ اپ کر دیں اور اگلی چیزوں کی طرف موو کریں نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ اللہ حافظ